علی بن مبارک نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن نبی کثیر نے ان سے عبداللہ بن نبی قطادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے سال روانہ ہوئے تمام صحابہ نے احرام باندھ لیا تھا لیکن میں نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو انچاس